حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیان والی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار صحیح ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ تعلیم دی جو تم نہیں جانتے تھے سامعین اب عنایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے نمازوں کی حفاظت اور صلاح وسطیٰ کی مکمل تفصیل اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ نمازوں کے وقت کی حفاظت کرو اس کی حدود کی نگرانی رکھو اور اول وقت ادا کرتے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل افضل ہے رسول اللہ نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا پوچھا پھر کون سا فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا پوچھا پھر کون سا فرمایا ماں باپ سے بھلائی کرنا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں کچھ اور بھی پوچھتا تو رسول اللہ اور بھی جواب دیتے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے مسند احمد میں ام فروا رضی اللہ عنہا سے مروی ہے جو بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ایک ہیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا آپ اعمال کا ذکر فرما رہے تھے اسی میں آپ نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی جلدی کرنا ہے امام ترمیدی اس حدیث کے ایک راوی عمری کو غیر قوی بتاتے ہیں پھر صلاط وسطیٰ کی مزید تاکید ہو رہی ہے صلف و خلف کا اس میں اختلاف ہے کہ صلاح وسطیٰ کس نماز کا نام ہے معطا مالک میں علی رضی اللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا قول ہے کہ اس سے مراد صبح کی نماز ہے یعنی نماز فجر ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ نماز صبح پڑھتے ہیں جس میں ہاتھ اٹھا کر قنوط بھی پڑھتے ہیں یعنی آخری رکعت کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پھر فرماتے ہیں یہی وہ نماز وسطیٰ ہے جس میں قنوت کا حکم ہوا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ واقعہ بصرہ کی مسجد کا ہے اور قنوط آپ نے رکو سے پہلے پڑھی تھی ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بصرے میں میں نے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی پھر میں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ صلاح وسطیٰ کون سی ہے فرمایا یہی صبح کی نماز ہے اور روایت میں ہے کہ بہت سے اصحاب اس مجمع میں تھے اور سب نے یہی جواب دیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں اور بھی بہت سے صحابہ اور تابعین کا یہی مسلک ہے امام شافی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک صبح کی نماز میں ہی قنوت ہے بعض کہتے ہیں اس سے مراد نماز مغرب ہے اس لیے کہ اس سے پہلے بھی اور بعد بھی چار رکعت والی نمازیں ہیں اور سفر میں دونوں قصر کی جاتی ہیں لیکن مغرب پوری ہی رہتی ہے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد دو نمازیں رات کی یعنی عشاء اور فجر وہ ہیں جن میں اونچی آواز سے قرعت پڑھی جاتی ہے اور دو نمازیں اس سے پہلی دن کی وہ ہیں جن میں آہستہ قرآت پڑھی جاتی ہے یعنی ظہر اور عصر بعض کہتے ہیں یہ ظہر کی نماز ہے ایک مرتبہ چند لوگ زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں یہی مسئلہ چھیڑا لوگوں نے ایک آدمی بھیج کر اسامہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا آپ نے فرمایا یہ ظہر کی نماز ہے جسے رسول اللہ اول وقت میں پڑھا کرتے تھے زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ بھاری نماز صحابہ پر اور کوئی نہ تھی اس لیے یہ آیت نازل ہوئی اور اس سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں اور اس کے بعد بھی دو ہیں یہ روایت مستد احمد اور ابو داود کی ہے موقع امام مالک کی روایت میں زید ابن ثابت اور دیگر روایات سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس نماز سے مراد ظہر کی نماز ہی بتاتے ہیں اور ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ ہے عمر ابو سعید اور عائشہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے بعض کہتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز ہے اکثر علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وغیرہ کا یہی قول ہے اور جمہور تابعین کا بھی یہی قول ہے اور اکثر اہل علم اثر کا بلکہ جمہور لوگوں کا بھی حافظ ابو محمد عبد المؤمن دمیاتی نے اس بارے میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے جس کا نام کشف الغطاء فی تبین صلاحت الوسطی ہے اس میں ان کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ صلاحت وسطی عصر کی نماز ہے عمر علی ابن مسعود ابو ایوب عبداللہ ابن عمر سمورہ بن جندب ابو حریرہ ابو سعید خدری حفصہ بنت عمر بن الخطاب ام سلمہ ابن عمر ابن عباس اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہم کا فرمان بھی یہی ہے اور ان حضرات سے یہی مروی ہے اور بہت سے تابعین سے بھی یہی منقول ہے امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے ابن حبیب مالک رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں اس قول کی دلیل سنیے صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے دلوں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے صلاح وسطیٰ یعنی نماز عصر سے روک دیا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے مراد صبح کی یا عصر کی نماز لیتے تھے یہاں تک کہ جنگ احزاب میں میں نے رسول اللہ سے یہ سنا اس میں قبروں کو بھی آگ سے بھرنا وارد ہوا ہے مسد احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہ عصر کی نماز ہے اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں اور بہت سی کتب میں مروی ہے ابو حرا رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ اس بارے میں سوال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے بھی ایک مرتبہ اس میں اختلاف کیا تو ابو ہاشم برتبہ رضی اللہ عنہ مجلس میں سے اٹھ کر رسول اللہ کے مکان پر گئے اجازت مانگ کر اندر داخل ہوئے اور آپ سے معلوم کر کے باہر آ کر ہمیں فرمایا کہ یہ نماز عصر ہے عبدالعزیز ابن مروان رحمہ اللہ کی مجلس میں بھی ایک مرتبہ یہی مسئلہ پیش آیا تو عبدالعزیز ابن مروان نے فرمایا جاؤ فلاں صحابی سے پوچھ آؤ تو ایک شخص نے کہا کہ مجھ سے سنیے مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے میرے بچپنے میں یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے رسول اللہ کے پاس بھیجا تھا آپ نے میری چھنگلیا یعنی سب سے چھوٹی انگلی پکڑ کر فرمایا دیکھ یہ تو ہے فجر کی نماز پھر اس کے پاس والی انگلی تھام کر فرمایا یہ ہوئی ظہر کی نماز پھر انگوٹھا پکڑ کر فرمایا یہ ہے مغرب کی نماز پھر شہادت کی انگلی پکڑ کر فرمایا یہ ہوئی عشاء کی نماز پھر مجھ سے کہا اب تمہاری کون سی انگلی باقی رہی میں نے کہا بیچ کی فرمایا اور نماز کون سی باقی رہی کہا عصر فرمایا بس یہی صلاح وسطی ہے لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے غر صلاط وسطیٰ سے نماز عصر مراد ہونا بہت سی حدیثوں میں وارد ہے جن میں سے کوئی حسن ہے کوئی صحیح درجے کی کوئی غائف اور ترمیدی مسلم وغیرہ میں یہ موجود ہیں پھر اس نماز کے بارے میں رسول اللہ کی تاکید اور سختی کے ساتھ محافظت بھی ثابت ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا گھرانہ تباہ ہو گیا اور مال و اسباب برباد ہو گیا بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے ابر والے دن نماز اول وقت پڑھو سنو جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں اور مسلم احمد نیز مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے عصر کی نماز قبیل غفار کی ایک وادی میں جس کا نام حمیز تھا ادا کی پھر فرمایا یہی نماز تم سے اگلے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے ضائع کر دیا سنو اسے پڑھنے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے اس کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ تم تارے نہ دیکھ لو یعنی نماز مغرب کا وقت نہ ہو جائے عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے آزاد کردہ غلام ابو یونس رحمہ اللہ سے فرماتی ہیں کہ میرے لیے ایک قرآن شریف لکھو اور جب اس آیت حافظ تک پہنچو تو مجھے اطلاع کرنا چنانچہ جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے وصلاۃ الوسطیٰ کے بعد و سلاط لکھوایا اور فرمایا میں نے خود اسے یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ روایت مسند احمد اور مسلم وغیرہ کی ہے معطا مالک کی ایک روایت میں وہی صلاۃ العصری کا لفظ بھی ہے رسول اللہ کی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہ نے عمر بن رافع کو جو آپ کے قرآن کے کاتب تھے اسی طرح یہ آیت لکھوائی تھی اس حدیث کے بھی بہت سے طریقے ہیں اور کئی ایک کتب میں مروی ہے کہ ام المؤمنین نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے یہی الفاظ سنے ہیں نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ قرآن شریف اپنی آنکھوں سے دیکھا یہی عبارت واؤ کے ساتھ تھی ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبیدہ ابن عصیر کی قراءت بھی یوں ہی ہے ان روایات کو مد نظر رکھ کر بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ واؤ عطف کے لیے ہوتا ہے اور عطف معطوف میں مغائرت ہوتی ہے پس ثابت ہوا کہ صلاۃ الوسطیٰ اور ہے اور صلاۃ العصر اور لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسے بطور حدیث کے مانا جائے تو علی رضی اللہ عنہ والی حدیث بہت زیادہ صحیح ہے اور اس میں صراحتاً موجود ہے رہی واؤ سو ممکن ہے کہ زائد ہو عاطفہ نہ ہو جیسے وہ قید علی کا نفصل الآیاتی ولی تصبین سبیل المجرمین اور اللہ کا فرمان قید علی کا نوری ابراہیملاسم وتی الردی ولیقن المقین ان آیات میں یا یہ واو عطف صفت کے لیے ہو ذات کے لیے نہ ہو جیسے ولاکن رسول اللّہ و خاطمنبیین میں ہے اور جیسے اللہ کے فرمان سب حسم ربی کے الدی خلق فصو ولدی قدر فہدا ولدی اخرج اخرج المرآم اس کی مثالیں اور بھی بہت سی ہیں شاعروں کے شعروں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے سیبویہ جو نحویوں کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ مرر تو بھی عقی کا و صاحبک کہنا درست ہے حالانکہ صاحب اور اخ سے مراد ایک ہی شخص ہے واللہ اللہ عالم اور اگر اس قراءت کے ان قرآنی الفاظ کو بطور قرآنی الفاظ کے مانا جائے تو ظاہر ہے کہ اس خبر واحد سے قرآنی ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ تواتر ثابت نہ ہو اسی لیے عثمان رضی اللہ نے اپنے قرآن میں اس قراءت کو نہیں لیا اور نہ ساتوں قراءت کی قراءتوں میں یہ الفاظ ہیں بلکہ یہ نہ کسی اور ایسے معتبر قاری کی یہ قراءت پائی گئی ہے علاوہ ازی ایک حدیث اور ہے جس سے اس قراءت کا منسوخ ہونا ثابت ہو رہا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ یہ آیت اتری حافظ و علیہ و صلاۃ الوسطی و صلاۃ العصری تو ہم ایک مدت تک اسی طرح رسول اللہ کے سامنے اس آیت کو پڑھتے رہے پھر یہ تلاوت منسوخ ہو گئی اور آیت یوں رہی حافظ و علیہ صلاواتی و صلاۃ الوسطی ایک شخص نے راوی حدیث شقیق رحمہ اللہ سے کہا کہ پھر کیا یہ نماز عصر کی نماز ہی ہے فرمایا میں تو سنا چکا ہوں کہ کس طرح آیت اتری اور کس طرح منسوخ ہوئی پس اس بنا پر یہ قراءت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کی روایت والی یا تو لفظ منسوخ کی جائے گی اور اگر واؤ کو مغائرت کے لیے مانا جائے تو لفظ و معنی دونوں کے اعتبار سے منسوخ کی جائے گی بعض کہتے ہیں اس سے مراد مغرب کی نماز ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے لیکن اس کی سند میں کلام ہے بعض اور حضرات کا قول بھی یہی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ اور فرض نمازیں یا چار رکعت والی ہیں یا دو رکعت والی اور اس کی تین رکعت ہیں بس یہ درمیانہ نماز ٹھہری اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرض نمازوں کی یہ وطر ہے اور اس لیے بھی کہ اس کی فضیلت میں بھی بہت کچھ احادیث وارد ہوئی ہیں بعض لوگ اس سے مراد عشاء کی نماز بھی بتاتے ہیں بعض کہتے ہیں پانچ وقتوں میں سے ایک وقت کی نماز ہے لیکن ہم معین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اسی طرح مبہم ہے جس طرح للت القدر پورے سال میں یا پورے مہینے میں یا پچھلے دس دنوں میں مبہم ہے بعض حضرات فرماتے ہیں پانچوں نمازوں کا مجموعہ مراد ہے اور بعض کہتے ہیں یہ عشاء اور صبح ہے اور بعض کا قول ہے یہ جماعت کی نماز ہے بعض کہتے ہیں جمعہ کی نماز ہے کوئی کہتا ہے نماز عید مراد ہے کوئی کہتا ہے صلاح دحا یعنی چاشت کی نماز مراد ہے بعض کہتے ہیں صلاط خوف مراد ہے بعض کہتے ہیں ہم توقف کرتے ہیں اور کسی قول کے قائل نہیں بنتے اس لیے کہ دلیلیں مختلف ہیں وجہ ترجیح معلوم نہیں کسی قول پر اجماع ہوا نہیں بلکہ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک جھگڑا جاری ہے جس طرح سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بارے میں اس طرح مختلف تھے پھر انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھائیں لیکن یہ یاد رہے کہ یہ پچھلے اقوال سب کے سب ضعیف ہیں جھگڑا صرف صبح اور عصر کی نماز میں ہے اور صحیح احادیث سے عصر کی نماز کا صلاح وسطیٰ ہونا ثابت ہے بس لازم ہو گیا کہ ہم سب اقوال کو چھوڑ کر یہی عقیدہ رکھیں کہ صلاح وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے امام ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل الشافعی میں روایت کی ہے کہ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کلو میں کل تو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بخلاف قولی مما يصح فحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا ولا تقلدونی یعنی میرے جس کسی قول کے خلاف کوئی صحیح حدیث مروی ہو تو حدیث ہی اولا ہے یعنی زیادہ قابل ہے اس بات کے کہ اس کو اختیار کیا جائے خبردار میری تقلید نہ کرنا امام شافع رحمہ اللہ کے اس فرمان کو امام ربیع امام زعفرانی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بھی روایت کرتے ہیں اور موسا ابو الولید ابنی جارود امام شافع رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا صح الحديث وقلت قولا فانا راجع عن قولي وقائل بذلك یعنی میری جو بات حدیث کے خلاف ہو میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں اور صاف کہتا ہوں کہ میرا مذہب وہی ہے جو حدیث میں ہو یہ امام صاحب رحمہ اللہ کی امانت اور سرداری ہے اور آپ جیسے ائمہ کرام میں سے بھی ہر ایک نے یہی فرمایا ہے کہ ان کے اقوال کو دین نہ سمجھا جائے رحمہم اللہ و رضی اللہ عنہم اجمعین اسی لیے قاضی ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب یعنی شافعی کا صلاح وسطیٰ کے بارے میں یہی مذہب سمجھنا چاہیے کہ وہ نماز عصر ہے گو امام صاحب کا اپنا نیا قول یہ ہے کہ وہ نماز عصر نہیں مگر آپ کے اس فرمان کے مطابق حدیث کے خلاف اس قول کو پا کر ہم نے چھوڑ دیا شافعی مذہب کے بھی اور بہت سے محدثین نے یہی فرمایا ہے فالحمد للہ بعض فقائے شافعی تو کہتے ہیں کہ امام صاحب کا صرف ایک ہی قول ہے کہ وہ صبح کی نماز ہے لیکن یہ سب باتیں طے کرنے کے لیے تفسیر مناسب نہیں علیحدہ اس کا بیان میں نے کر دیا ہے فلحمد للہ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خوشو و خدو ذلت اور مسکینی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو جس کو یہ لازم ہے کہ انسانی بات چیت نہ ہو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب نماز میں نہ دیا اور بات فراغت فرمایا نماز مشغولیت کی چیز ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ سے جب کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے بات کی تو فرمایا کہ نماز میں انسانی بات چیت نہ کرنی چاہیے یہ تو صرف تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا اور ذکر اللہ یعنی اللہ کو یاد کرنا ہے مسد احمد وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ ضروری بات چیت بھی نماز میں کر لیا کرتے تھے جب یہ آیت اتری تو چپ رہنے کا حکم دے دیا گیا لیکن اس حدیث میں ایک اشکال یہ ہے کہ علماء کرام کی ایک جماعت کے نزدیک نماز میں بات چیت کرنے کی حرمت حبشہ کی ہجرت کے بعد اور مدینہ شریف کی ہجرت سے پہلے ہی مکہ شریف میں نازل ہو چکی تھی چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے نبی نماز میں ہوتے پھر بھی جواب دیتے جب حبشہ سے ہم واپس آئے تو رسول اللہ کو میں نے آپ کی نماز کی حالت میں ہی سلام کیا آپ نے جواب نہ دیا اب میرے رنج و غم کا کچھ نہ پوچھیے نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ نے مجھے فرمایا عبداللہ اور کوئی بات نہیں میں نماز میں تھا اس وجہ سے میں نے جواب نہ دیا اللہ جو چاہے نیا حکم اتارے اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں نہ بولا کرو بس یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے اور یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی اب بعض تو کہتے ہیں کہ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب جن سے کلام سے ہے اور اس کی حرمت پر اس آیت سے استدلال بھی خود ان کا فہم ہے واللہ عالم بعض کہتے ہیں ممکن ہے دو دفعہ حلال ہوا اور دو دفعہ ممانعت ہوئی ہو لیکن پہلا واقعہ زیادہ ظاہر ہے چونکہ نمازوں کی پوری حفاظت کرنے کا فرمان صادر ہو چکا تھا اس لیے اب اس حالت کو بیان فرمایا جاتا ہے جس میں تمام ادب و آداب کی پوری رعایت عموماً نہیں رہ سکتی یعنی میدان جنگ میں جب کہ دشمن سر پر ہو تو فرمایا کہ جس طرح ممکن ہو سوار پیدل قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیا کرو صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ابن عمر اس آیت کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں بلکہ نافع فرماتے ہیں میں تو جانتا ہوں یہ مرفو حدیث ہے مسلم شریف میں ہے سخت خوف کے وقت اشارے سے ہی نماز پڑھ لیا کرو گو سواری پر سوار ہو کر عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ نے خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تھا تو آپ نے اسی طرح نماز اثر اشارے سے ادا کی تھی بس اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت آسانی کر دی اور بوجھ کو ہلکا کر دیا صلاح خوف یعنی, یعنی ڈر کے وقت پڑھی جانے والی نماز کا بیان صلاح خوف ایک رکعت پڑھنی بھی آئی ہے چنانچہ مسلم میں ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی حضر کی حالت میں چار رکعات فرض کی ہیں اور سفر کی حالت میں دو اور خوف کی حالت میں ایک امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب بہت زیادہ خوف ہو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور بہت سے دوسرے بزرگ صلاح خوف ایک رکعت بتاتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ فتوحات قلعے کے موقع پر اور دشمن کی مٹ بھیڑ کے موقع پر نماز ادا کرنا اوزائے رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر فتح قریب آ گئی ہو اور نماز پڑھنے پر قدرت نہ ہو تو ہر شخص اپنے طور پر اشارے سے نماز پڑھ لے اگر اتنا وقت بھی نہ ملے تو تاخیر کریں یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے اور چین نصیب ہو تو دو رکعتیں ادا کر لیں ورنہ ایک رکعت کافی ہے لیکن صرف تکبیر کہہ لینا کافی نہیں بلکہ تاخیر کر دیں یہاں تک کہ امن ملے مکحول رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تستر قلعے کی لڑائی میں میں بھی فوج میں تھا صبح صادق قیوت گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی ہمیں وقت ہی نہ ملا کہ ہم نماز ادا کرتے خوب دن چڑھے اس دن ہم نے صبح کی نماز پڑھی اگر اس نماز کے بدلے میں مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے مل جائے تاہم میں خوش نہیں ہوں یہ روایت بخاری مسلم کی ہے اس کے بعد امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ہے کہ جنگ خندق میں سورج غروب ہو جانے تک رسول اللہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے پھر دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے جب اپنے صحابہ کو بنی قریضہ کی طرف بھیجا تو ان سے فرما دیا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی بنو قریضہ سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے اب جب کہ نماز عصر کا وقت آ گیا تو بعض نے تو وہیں پڑھ لی اور کہا کہ مطلب رسول اللہ کا یہ تھا کہ ہم بہت جلد جائیں تاکہ عصر کی نماز کا وقت ہمیں وہاں پہنچ کر ہو اور بعض لوگوں نے نہ پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور قریدہ پہنچ کر ہی نماز پڑھی رسول اللہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کے ان دونوں گروہوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا بس اس سے امام بخاری رحمہ اللہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں گو جمہور اس کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء میں جو نماز خوف کا حکم ہے اور جس نماز کی مشروعیت اور طریقہ احادیث میں والد ہوا ہے وہ جنگ خندق کے بعد کا ہے جیسے کہ ابو سعید وغیرہ کی روایت میں صراحتاً بیان ہے لیکن امام بخاری رحمہ اللہ امام مکحول اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کا جواب یہ ہے کہ اس کی مشروعیت بعد میں ہونا اس جواز کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جائز ہو اور وہ بھی طریقہ ہو کیونکہ ایسی حالت شاد و نادر کبھی کبھی ہوتی ہے اور خود صحابہ کے رام رضی اللہ عنہم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح تستر میں اس پر عمل کیا اور کسی نے انکار نہیں کیا واللہ عالم پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ امن کی حالت میں حکم کی بجاوری کا پورا خیال رکھو جس طرح میں نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی اور جہل کے بعد علم دیا تو تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کے شکریہ میں اللہ کا ذکر با اطمینان کیا کرو جیسے کہ نماز خوف کا بیان کر کے فرمایا جب اطمینان ہو جائے تو نمازوں کو اچھی طرح قائم کرو نماز مؤمنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے صلاحت خوف کا پورا بیان سور نساء کی آیت و ادا کن تفیم کی تفسیر میں آئے گی ان اللہ